برادران اسلام السلام علیکم میں کوئی مقرر نہیں ہوں اگر میری اس تقریر سے کوئی لفاظی ایسی آ جائے جو آپ کو ناگوار گزرے کیونکہ اس قسم کے اجلاس میں میرا پہلا موقع ہے تو معاف فرمانا میں پیدائشی احمدی تھا میرے والد صاحب بھی پیدائشی ایم دی میرا خاندان اس وقت سے اہم ہے جس وقت یہ جماعت کا آواز ہوا اس وقت بھی ربوا کی دوسری طرف مغربی سائڈ پہ میرے تایازاد بیٹے بطور مربی وہاں موجود ہیں میں ایک کٹر ایم ڈی خاندان سے تلق رکھتا تھا اللہ کے فضل سے دو سال پہلے میں اپنے خاندان کے تیرہ افراد کے ساتھ اسلام قبول کیا میں نے چالیس سال جماعت میں گزارے ہیں چالیس سال ایک بہت بڑا بہت عرصہ ہے اس عرصہ میں میں پنجاب یونیورسٹی میں سن اسی میں اسی سے لے کر تراسی تک میں وہاں پڑھتا رہا ہوں اور ایم ڈی اسٹوڈنٹ جو تھے ان کا میں قائد رہا ہوں اس کے بعد ضلع لاہور کے تبلیغ کا جو شعبہ تھا اس کا نائب ناظم تھا چھ سال میں میں رہا ہوں جیل میں نائب امیر جماعت ضلع میں رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا یا بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر میں جماعت کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا تو میرا یہ اپنا مشاہدہ ہوگا اور انشاءاللہ میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکے گا میں نے جماعت کے لیے جس کو میں پیدائشی طور پہ یہ جان کے کہ یہ صحیح ہے خلوص نیت کے ساتھ بڑی محنت کی ہے اور تبلیغ کے میدان میں اتنا کام کیا ہے اور اتنا ہمیں جماعتی طور پہ کہا جاتا تھا تبلیغ کے بارے میں کہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھتے تھے بھائی تم احمدی ہو کہتے نہیں بھائی کیوں نہیں احمدی اب اگلا سوال جو ہے یہ سوال ایسا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہتے میں کیوں نہیں آندی وہ یا کہے گا میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں تو چلیں تو شروع ہوئی نا وہ کہتا ہے جی آپ کافر ہیں ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آؤ بیٹھے ہم بتاتے ہیں آپ کو جی آپ کو غلط فہمی ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھو یار بتاتے ہیں آپ کو علم علم دیتے ہیں ابھی بتاتے ہیں کیا چیز ہے گویا بات کرنے کا آغاز اور چلتے آدمی کو پکڑ کے تبلیغ کے میدان میں اس کو کھینچ لینا اس میں ہم نے بڑا کام کیا لیکن جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دی اور میں سچ کو پاتے ہوئے اس طرف آیا تو اب اتنا چالیس سالہ عرصہ کا جو میری محنت ہے اس میں اس کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی ہے جن میں سے تقریباً چالیس کے قریب میرے مضامین روزنامہ صاحب میں چھپتے رہے ہیں میرا مضامین مطلب تو جاتے رہے لیکن اوسا والے ہاتھ کھڑا کر گئے ہیں اور انہوں نے چھاپنے بند کر دیے ہیں میری طرف سے کوشش جاری ہے میں نے جب میں ایم تھا تو میں نے جس جماعت میں بھی گیا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے نوٹ کیا کہ جماعت کی تعداد کیا ہے ایک طرف جب ہم جلسہ میں آتے تو ہمیں تعداد اتنی زیادہ بتائی جاتی کہ جب گھر جاتے ہیں سوچتے کہ یہ تعداد ہے کہاں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں تعداد کے حوالے سے کہ حقیقت کیا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جماعت آج کل کروڑوں میں کھیل رہی ہے کہ جی ایک کروڑ بیت ہو گئی ہے دوسرے سال چار کروڑ ہو گئی ہے اب آٹھ کروڑ ہو گئی ہے میرے خیال میں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کروڑ کتنے لوگ ہوتے ہیں آج سے دو سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا جس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا ایک کروڑ بیگ کا اس وقت میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا پوسٹ مارٹم کرنے کی میں پوزیشن میں اس لیے تھا کہ جب نائنٹی تھری میں انہوں نے عالمگیر بیت عالمگیر بیت کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تو ضلع جہلم کو پچاس بیتوں کا ٹارگٹ دیا گیا ضلع راول پنڈی کو پانچ سو بیتوں کا ٹارگٹ دیا گیا چکوال کو تیس بیتوں کا اس وقت میں نائب امیر جماعت ضلع جلم تھا لہذا مجھے جب یہ ٹارگٹ ملا ہم نے اس کے لیے کوشش کی ساری کوشش کے باوجود ہم کسی نئے آدمی کو ایم ڈی نہ بنا سکے خانہ پوری کے لیے وہ لوگ جو پہلے احمدی تھے مگر اس وقت وہ جماعت کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا ان کے نام لکھے اور پچاس کی بجائے ہم نے ستر بیتوں کا اعلان کیا کہ ہم نے ستر بیتیں کر لی اب ہماری اس بات سے اوپر والوں کا حوصلہ بڑھ گیا اگلے سال کا انہوں نے ٹارگیٹ ڈیڑھ سو کا دیا راول پنڈی کو ایک ہزار کا ٹارگیٹ ملا اگلے سال جو بیٹھے ہوئی ان کی تعداد تین تھی اونلی تھری تین صرف لیکن اوپر جو اعلان ہوا انگلینڈ میں وہ یہ تھا کہ ٹوٹل جو بیٹوں کا ہم نے ٹارگیٹ دیا تھا وہ دو لاکھ وہ مکمل ہو گئی ہیں لہذا آئندہ سال کے لیے چار لاکھ ادھر جو ہماری تین باتیں ہوئی ہیں اس کے باوجود اعلان ادھر ہوا ہے کہ جی چار لاکھ کا ٹارگٹ مکمل اور آئندہ کا ٹارگٹ آٹھ لاکھ اب جیلم کو ملا ٹارگٹ تین سو کا تین سو میں تین باتیں ہوئی اور ان میں بھی کوئی نیا آدمی نہیں ایم ڈی بلکہ پرانے جو ایم ڈی تھے وہ تلاش کر کے ان کی باتیں کروا لی گئیں مگر ادھر اعلان ہوا کہ آٹھ لاکھ کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے اتنے لوگ ایم ہو گئے ہیں اگلے سال جیلم کو ٹارگٹ ملا سات سو کا ادھر کچھ بھی نہیں وہی میدان خالی لیکن ادھر اعلان ہو گیا کہ مکمل ہو گیا جی یہ سلسلہ چلتے ہوئے نائنٹی نائن میں جا کے پچاس لاکھ پہ پہنچی بات اس وقت جیل ہم کو ٹارگٹ ملا ہوا تھا ساڑھے تین ہزار کا ساڑھے تین ہزار میں سے ایک بھی بیٹ نہیں ہوئی مگر ادھر اعلان جو ہوا کہ ٹارگٹ مکمل اس وقت میں نائنٹی نائن میں میں نے اعلان کیا اس طرف آیا اور اس بارے میں میں نے ایک انالیس کیا ایک پوسٹ مارٹم کیا وہ سن دو ہزار میں اخبار میں چھپا اس وقت میں نے یہ تفصیل بتاتے ہوئے پورا یہ تسلسل دیا کہ نائنٹی تھری میں دو لاکھ کا ٹارگٹ تھا اس کے بعد چار اس کے بعد آٹھ سولہ بتیس اور اس وقت میں نے بتایا کہ اس وقت چونسٹھ لاکھ کا ہونا چاہیے لیکن میرا خیال ہے یہ لحاظ کر کے پچاس لاکھ تک بات کریں گے کہ کہیں چونسٹھ لاکھ کی بات کی تو کوئی شک نہ کر جائے وہ میرا اندازہ تھا اور ہوا بھی ایسے ہی کہ انہوں نے پچاس لاکھ کا اعلان کیا گویا انہوں نے میری لاج رکھ لی میرے اندازے کی جی۔ میں نے مضمون تو لکھ دیا لیکن وہ چھپا نہیں اتنی دیر میں ان کا نیا ٹارگیٹ آ گیا ایک کروڑ کا اب دوبارہ میں نے مضمون کو چینج کیا اور میں نے مضمون لکھتے ہوئے آگے تسلسل آگے چلایا کہ اگر یہ بات ہے تو سن دو ہزار میں تو یہ ایک کروڑ پہ آئیں گے دو ہزار ایک میں یہ دو کروڑ پہ آئیں گے پھر چار کروڑ پھر آٹھ اس کے مطابق سن دو ہزار دس میں جا کے بیتوں کا ٹارگیٹ ہوگا چھیالیس ارب جبکہ ٹوٹل دنیا کی آبادی چھ ارب ہے میں نے لکھا کہ کیونکہ جماعت کا یہ دعویٰ ہے اور ہمیں بچپن سے سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی جماعت تحریک شروع کرتی ہے کیونکہ یہ خدائی جماعت ہے لہذا وہ پوری ہو جاتی ہے جو مرضی ہو وہ پوری ضرور ہوگی لہذا میں نے لکھا کہ دنیا انتظار کرے وہ وقت کا اس وقت کا انتظار کرے جب چھیالیس ارب دنیا میں نئے ایم ڈی نازل ہوں گے وہ چھ ارب ٹوٹل آبادی ہے مگر چھیالیس ارب آ جائیں گے کیونکہ یہ خدائی جماعت ہے اور یہ مکمل ہو جانا ہے میں نے اس طرح کچھ ان کا تمسکر اڑایا اور مضمون میں نے دیا وہ چھپ گیا وہ مضمون بعد میں انٹرنیٹ پہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے انٹرنیٹ پہ چلا گیا جب وہ انٹرنیٹ پہ گیا تو مرزا تار احمد نے اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کیا مجھے کافی کچھ کہا جس میں دو چار گاڑیاں بھی تھیں اور بے خوب اور کم بخت اور پتہ نہیں کیا کچھ بولا اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ گپ ہے یہ جھوٹ ہے میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے ساتھ میں نے لکھا اسی مضمون لکھ دیا تھا کہ اگر ان میں کوئی میتھمیٹکس کا آدمی ہوا یا اسٹیٹکس کا آدمی ہوا تو وہ ان کو بتائے گا کہ جس اسپیڈ سے آپ جا رہے ہیں یہ تو چند سالوں میں یہ گراف اس طرح اوپر جائے گا یہ تو آپ کے قابو میں نہیں رہے گا جیسے میں نے بتایا چالیس چھیالیس ارب تو ذرا تھوڑا سا ہاتھ تو نہ رکھیں کہ گراف ذرا نیچے رکھیں میں نے کہا اگر یہ دو کروڑ پہ رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گراف سیدھا جائے گا دو ارب تک سوری دو کروڑ اگر دو کروڑ پہ رہتے ہیں تو گراف سیدھا جائے گا ویسے گراف اس طرح جانا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا ان کو ترقی یہ دے رہا تھا اب یہ اس ترقی پہ نہیں جا رہے بلکہ ادھر جا رہے ہیں گویا گراف یہ نیچے جا رہے ہیں آپ گویا یہ ترقی معکوس ہے میری اس چوٹ کے باوجود انہوں نے وہ اسی بات پہ آئے ہیں کہ جب مضمون چھپا ہے اس وقت وہ ایک کروڑ کا اعلان کر چکے تھے اگلے سال انہوں نے چار کروڑ کا اعلان کیا انٹرنیٹ پہ جب گیا ہے اس وقت تک وہ آٹھ کروڑ کا اعلان کر چکے تھے پچھلے سال یعنی آٹھ کروڑ کا اعلان کر چکے تھے اس کے بعد وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا میرا مضمون اس کے بعد ان کا ریسپانس آ گیا اور اس دفعہ انہوں نے صرف دو کروڑ کا اعلان کیا جو سولہ کروڑ کا اعلان ہونا تھا وہ دو کروڑ کا اعلان ہوا ہے گویا اب ان کی ان کا جو نتیجہ نکلا وہ صرف بارہ فیصد ہے اس کا مطلب ہے اٹھاسی فیصد ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے گویا انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے گویا ہاں، خدا نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ تم بے قابو ہو رہے ہو ادھر ہی رکو حقیقت کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ضلع ضلع میں جو بیٹھے اکٹھی کرنے وہ جو تین چار چھ اور ستر کی میں نے بات کی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ایک بھی ایم نہیں ہے وہ جو بیٹھے کاؤنٹ ہو گئی ہیں ان میں سے ایک بھی ایم نہیں ہے اور پورے پندرہ لاکھ کے ضلع میں یعنی ضلع جلد جس کی کل آبادی پندرہ لاکھ ہے وہاں ایم یو کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سو ہے دوسری طرف چکوال میں جہاں بارہ سے تیرہ لاکھ ٹوٹل آبادی ہے وہاں ان کی کل تعداد ساڑھے پانچ سو ہے ہزاروں میں نہیں ہے راول پنڈی جس کی تعداد تیس لاکھ کے قریب ہوگی اس میں ٹوٹل یہ تین ہزار ہے اور اسلام آباد میں ٹوٹل دو ہزار کل پانچ ہزار ان کی آبادی بنتی ہے اور یہ بھی میں وہ تعداد بتا رہا ہوں جو میکسیمم ہے اس سے کم تو ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تھوڑا سا آپ کو خلاصہ سنایا ہے لیکن ایک بات جو میں آپ کو ایمان کی تازگی کے لیے بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جماعت سے بچا جائے پیچھے ہٹ جاؤں ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی میں نے اعلان نہیں کیا تھا مگر یہ فیصلہ کر لیا تو فیصلہ کرنے سے کو پہ عمل کرنے کے لیے میں نے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے پہلے یہ سوچا کہ آپ نے گاؤں سے نکلا جائے میرا گاؤں محمود آباد جلم ہے جو کسی زمانے میں اس کا نام ایم بی پور تھا اور یوں سمجھ لیں کہ وہ سارے کا سارا پہلے ایم ڈی تھا اب بھی اس کی جو اکثریت ہے وہ ایم ڈی ہے میرے تمام رشتے دار ایم بی تھے لہذا اگر میں اس وقت اعلان کرتا تو مجھے خطرہ تھا کہ کوئی یہ میرا بائیکاٹ کریں گے یا مجھے نقصان دیں گے لہذا میں جلم کے کالج سے گجرہاں کالج میں ٹرانسفر کروا لی اس ٹرانسفر کے بعد ابھی میں شفٹ نہیں ہوا تھا ہجرت کرنے کے پورے پروگرام میں تھا کہ ایک دن میں صبح نماز پڑھ کے سیر کرنے گیا واپس آیا تھکا ہوا تھا تو میں آ کے بیڈ کے اوپر ویسے ہی لیٹ گیا ٹانگے نیچے یعنی بیٹھا ہوا تھا لیٹ گیا ادھر اوپر میں کیا دیکھتا ہوں میں مجھے ونودگی آ رہی ہے اور میں ایک نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے اور اس تقریباً اس اونچائی پہ اس اینگل پہ سورج ہے اس کی سفید روشنی درختوں سے چھن چھن کرتی میرے سینے پہ پڑ رہی ہے ایک طرف میں وہ سینہ دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ ادھر اس طرح ہل رہے ہیں ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے میرے سینے پہ پڑ رہی ہے اور یہ الفاظ میں اونچا بول رہا ہوں کہ میرے سینے میں روشنی پڑ رہی ہے اوپر سے روشنی آ رہی ہے میرے سینے پہ پڑ رہی ہے میں کوئی یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا یہ میرے بتیجے باہر کھیل رہے ہیں ان کی مجھے آواز آ رہی ہے میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا یہ میں اونچا بول رہا ہوں میری بیگم پاس بیٹھی ہے وہ مجھے کہتی ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا بول رہے ہیں کہ آپ خواب تو نہیں دیکھ رہے اور فلاں کی آواز آ رہی ہے جب اس نے مجھے آواز دی تو میں جا پڑا میں نے کہا اس کا مطلب میں خواب ہی دیکھ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے مجھے کشپ دکھایا ہے خدا نے مجھے نظارہ دکھایا کہ میں تمہیں تمہارا سینہ روشن کروں گا اس کی یہ خواب پوری ہو چکی ہے کیسے میں بعد میں بتاتا ہوں ایک اور خواب سے سنیں سنے دنوں میں ایک اور خواب میں دیکھتا ہوں ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو میں پہلے بتا دوں کہ جو ہم اس بارے میں ریسرچ کر رہے تھے اور میں متنفر ہو رہا تھا جمہاں سے تو میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اور ہمارے دونوں کا ارادہ تھا کہ ہم چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہم دو آدمی ایک حویلی میں داخل ہوئے ہیں حویلی خاصی گندی ہے ویران ہے اس میں پودے اگے ہوئے ہیں مگر صفائی نہیں ہے میں داخل ہوتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں مجھے آواز آتی ہے کہ تم اس دروازے میں آ جاؤ میں دوسرے دروازے میں جاتا ہوں دروازہ کھلتا ہے میں باہر نکلتا ہوں تو میں ایک اونچی پہاڑی کے اوپر ہوں نیچے چاروں طرف وادی ہے گہرائی ہے اس گہرائی دور تک نظارہ مطلب کیا جا سکتا ہے اتنی اونچائی پہ ہوں کہ دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں وہاں سے دور تک اس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان لائنوں کے درمیان مختلف کلر کے پھول جو ہے وہ اگے ہوئے ہیں اور پوری وادی جو ہے مختلف رنگوں سے پھولوں سے بری ہوئی ہے اتنی دیر میں مجھے ایک اس طرح سائڈ سے ایک مرچ پیش کی گئی ہے جو سرخ مرچ ہوتی ہے کہ جی یہ کھائیں میں نے کہا جی یہ تو سرخ مرچ ہے یہ تو کڑوی ہوگی انہوں نے کہا کھا کے تو دیکھیں میں اس کو توڑتا ہوں تو اس میں سے شیرہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے جب میں اس کو چکھتا ہوں تو وہ اتنا مزیدار ہے میں نے کہا یہ سرخ مرچ اور اتنی میٹھی تو جواب ملا کہ جہاں کی سرخ مرچ اتنی میٹھی ہے باقی چیزوں کا آپ کو دن ادا کرنا اس کے بعد میں نے جب یہ فیصلہ کیا اور اعلان کیا ادھر آیا وہ دوسرا آدمی جو اس حویلی میں گیا تھا میرے ساتھ باہر نہیں آیا تھا وہ میرے ساتھ اس نے اعلان نہیں کیا میں اپنی فیملی کو لے کے ادھر آ گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہ پوری ہوگی لیکن جو پہلی خواہ میں نے بتائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فضل کیا ہے یہ صرف میں شکرانے نعمت کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد میرا واقعی سینہ روشن کیا ہے خدا نے مجھے علم دیا ہے اور اس وقت میری کم از کم بیس انوینشن ہیں ایجادات ہیں جن میں سے پانچ جو ہیں وہ پیٹنٹ ہو چکی ہیں میرے نام رجسٹر ہو چکی ہیں اور ایجاد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس کی نقلیں ہوتی ہیں ماڈیفکیشن ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے اور نہ صرف وہ ایجادات ہوئی ہیں بلکہ وہ ایجادات اس وقت پبلک میں چل رہی ہیں مجھے گورنمنٹ آف پنجاب اس بارے میں انعام بھی دے چکی ہے بی بی سی پہ وائس آف جرمنی پہ پی ٹی وی پہ کئی انٹرویو ہو چکے ہیں خدا تعالی نے مزید مجھ پہ فضل یہ کیا کہ مجھے اس نے فہم و فراست عطا کی کہ میں نے دو تین پروجیکٹ پیش کیے ہیں منصوبے بنائے ہیں جو ایک ملکی سطح پہ ہے جس میں ساڑھے چھ سو ارب روپیہ خرچ کر کے ایجوکیشن میں انقلاب برپا کیا جائے گا مگر وہ ساڑھے چھ سو ارب گورنمنٹ نہیں دے گی وہ پرائیویٹ پارٹیاں یعنی بزنس مین دیں گے اور خود اپنی خوشی سے دیں گے اسی طرح ایک کمپیوٹرائزیشن کا میں نے سسٹم کیا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک انوینشن کے طور پہ ملا ہے کہ میں نے یہ جو لٹھا پٹواری کا لٹھا ہوتا ہے اس کو میں نے کمپیوٹرائز کیا ہے فرسٹ ٹائم ان پاکستان پہلے یہ نہیں ہوا اور اس کا میں نے آگے ایسا پروجیکٹ بنا کے دیا ہے کہ گورنمنٹ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا مگر پبلک کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر آدمی کو یہ سہولت ملے گی کہ اپنی زمین کا ریکارڈ جو وہ لے سکتے ہیں اس میں یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ادھر آنے کے بعد اس فضل سے نوازا ہے اور یہ بتانا میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا تھا کہ اگر کوئی بندہ جماعت چھوڑ جائے اور اس کے کان میں درد ہو تو بھی کہتے ہیں دیکھ لو موجنا ہو گیا اس نے جماعت چھوڑی تو اس کے کان میں درد ہو رہا ہے اگر اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا موجنا ہوگا اور اگر کسی طرح وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تو انتہا نہیں ہے یہ تو بہت بڑا موجہ ہے لہذا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ بھی سن رہے ہوں گے ان کے لوگ یہاں موجود ہوں گے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے اس جماعت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے تو خدا تعالیٰ نے مجھے وہ فضل وہ انعام سے نوازا ہے کہ جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں نے مختلف موضوعات پہ مضامین لکھے ہیں جس میں ان کے جو معجزات ہیں ان کی کلی کھولی ہے کہ یہ جن جن کو موجنا کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے جو ان کے عقائد ہیں اس میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ ایم کے لیے عنوان تھا ایم کے لیے جسے مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے ٹھیک ٹھاک ایم کو چترول کیا ہے اور میں نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیں لیکن کوئی بھی نہیں میدان میں آیا اس کے بعد میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں لکھا تھا دس مخلص احمدی متوجہ ہوں مخلص احمدی جماعت میں ایک بڑی عام ٹرم ہے عام اصطلاح ہے کہ جو سر نیچے کر کے ہر بات پہ آمین کرے اور کام کرنے میں لگا رہے یہ پوچھے نا یہ کیوں کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے اسے کہتے ہیں یہ مغل احمدی ہے میں نے لکھا تھا دس مغل احمدی متوجہ ہوں اور میں نے کہا تھا کہ میں ایک مرزا صاحب کی تحریر آپ کو دینا چاہتا ہوں جن کو یہ یقین ہو کہ مرزا صاحب کی تحریر جو ہے اسلامی یا اخلاقی معیار پہ پورا اترتی ہے ان کو میں تحریر دوں گا وہ گھر لے جائیں اور اس کو پڑھیں اور اپنے فیملی میں پڑھ کے سنائیں اگر وہ سمجھیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں وہ چھاپ دوں اور اگر وہ کہے کہ جی نہیں اس کو نہیں چھاپنا تو پھر ایسی تحریر جو آپ اپنی فیملی میں سنا نہیں سکتے پھر اس سے بریت کا اعلان کر دیں لیکن اور میں نے اس میں ایک مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا کہ ایک مہینے تک رابطہ کریں مگر ایک مہینے میں کسی ایک نے بھی رابطہ نہیں کیا میں نے تو صرف دس مخلص احمدی کہے تھے وہ ایک نے بھی رابطہ نہیں کیا وہ تحریر بھی میں نے اس طرف آنے کے بعد پڑی ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مرزا غلام احمد کاریانی نے کہا تھا کہ جو بندہ یعنی جو احمدی میری کتابوں کو تین دفعہ نہیں پڑھے گا اس میں کے دل میں گویا کبر پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حکم ہے جو پڑھنا ضروری ہے جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس کا حکم ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا ہے اور اس اتنا انتباہ کیا ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گویا آپ میں کبر پایا جاتا ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں صرف ایک ایم ڈی تلاش کر دیں جس نے اس کو تین دفعہ ہو ان کی کتابوں کو تین دفعہ پڑھاؤ میں کہتا ہوں مجھے ایک فیصد ایم ڈی تلاش کر دیں جو مرزا صاحب کی کتابوں کا صرف نام جانتا ہو پڑھنے کی بات بہت دور کی ہے نا جو نام جانتا ہو اب سوچنے والی بات ہے کہ وہ جو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں وہ کیا ان کی بات پہ عمل نہیں نے کرنا تھا کیا ہوگا کوشش تو کی ہوگی نا میں نے بھی کوشش کی تھی ذرا سنیے جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا جی جب ہمارے ہو سکتا ہم تو نبی مانتے تھے نا کہ ان کا جب یہ فرمان ہے کہ ضرور پڑھنا ہے اور تین دفعہ پڑھنا ہے میں نے کہا جی ایک دفعہ تو میں اب پڑھ کے چھوڑوں گا ضرور پڑھوں گا ان کی کتابیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بھی ہیں جس میں پچاس صفحے ہیں سو صفحہ ہے ڈیڑھ سو صفحہ ہے اس طرح کی میں نے بارہ کتابیں پڑھی جب بارہ کتابیں پڑھ چکا تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا ملا ہے یہ پڑھ کے نہ اس میں کوئی علم ہے نہ کوئی معرفت کی باتیں ہیں بات کیا ہے سب کی سب جھگڑے کی ہے میں نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا وہ میری پیش گوئی پوری ہوئی فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں پوری ہوئی اس کو اس سے پوچھو کہ اس کو فلاں یہ کہا تھا اس کو فلاں یہ کہا تھا اب اسے جھگڑا چل رہا ہے اور کئی کتابیں اس جھگڑے پہ چل رہی ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں کتابیں پڑھتا گیا تو میں تو پھر اہمیت سے رہ گیا پھر میں اہم نہیں رہ سکوں گا کیونکہ بارہ کتابیں پڑھنے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میں نے اور پڑھ لیا تو احمدیت کا مزہ جو میرے بچپن سے میرے رگوں میں ہوا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا تو میں کدھر جاؤں گا میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد دانستہ طور پہ کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ میں نے سوچا کہ اب جو بھی کتاب میں پڑھوں گا وہ مجھے جماعت سے مزید دور لے جائے گی اب اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس سے دور کیوں نہیں ہونا چاہ رہا تھا یہ ایک ہندو جو ہے نا وہ اپنے اس مذہب کو سچا سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں جائے گا اسی طرح کوئی عیسائی ہے جو پیدائشی عیسائی ہے وہ عیسائیت کو چھوڑنے میں کبھی تیار نہیں ہوگا میری بھی ظاہر ہے میں پیدائشی آندھی تھا میں کیسے یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا یہ تو اب بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے ابھی یہ میرا خدا کا فضل ہے کہ جس نے مجھے اس اسٹیج پہ آ کے کہ جب میں چالیس سال گزار چکا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف ٹرن کیا ادھر میں گھوم کے آ گیا اب میں اس کو کفارا ادا کرنا چاہ رہا ہوں کوشش میری جاری ہے اور یہ جو میں اس وقت میں بول رہا ہوں اس قسم کی گیدرنگ میں آج میرا پہلا موقع ہے یہ بھی اس کفارے کا ایک حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بات سنائی ہے تداب کے بارے میں اس کو آپ صرف مذاق نہ بھی سمجھیں یہ بڑی خطرے والی بات ہے اس میں خطرے والی بات یہ ہے کہ وہ اٹھارہ کروڑ کا تو اعلان کر چکے ہیں اٹھارہ نہیں بارہ کروڑ کا اعلان کر چکے ہیں یعنی پچھلے بھی ملا لیں دو اب اگر دو دو کروڑ میں ہی وہ گزارا کریں تو بھی ایک سٹیج ایسی آئے گی دو چار سال بعد کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مذہبی یا کسی قسم کی جماعت ہے اس کی تعداد سے ایک قدم آگے جا کے یہ بریک لگا لیں گے اور پھر اقوام متحدہ اور دنیا کے اداروں کو یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور پھر یورپ اور اقوام متحدہ کہے گا کہ ہاں واقعی تم تو بہت بڑی جماعت ہو لہذا وہ جو بات کہیں گے جو مطالبہ رکھیں گے وہ ماننی پڑے گی اور پھر وہ حکومت پاکستان کو مجبور کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کے خلاف جو قانون سازی ہے وہ ختم کی جائے کیونکہ اقوام متحدہ کہے گا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے اور آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لہذا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پردے کو چیک کیا جائے کہ حقیقت کیا ہے اس کے لیے میں اس اسٹیج سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے خاص فضل کر کے مجلس عمل کو جو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کچھ کریں تو ایک نیکی یہ ضرور کریں کہ سن اٹھانوے میں جو مردم شماری ہوئی تھی جس میں ایم او کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جو آدمی آپ کے باہر یورپ میں فٹ ہے ان کا بھی نام ادھر درج کروائیں تاکہ ہم یہاں تعداد زیادہ شو کر سکیں چلے ہمیں وہی منظور وہ اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق ہر ضلع کی ہر ضلع میں جتنی ایم ایو کی تعداد ہے اس کو اوپن کیا جائے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ پاکستان میں یہ کل ان کی کتنی آبادی ہے کیونکہ اس فارمولہ کے مطابق وہ جو لگاتے آ رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جس جماعت کی تعداد تھی ایک ہزار اس کی اس وقت ہونی چاہیے تیس ہزار تیس گنا زیادہ ہونی چاہیے اس کے مطابق وہ ایک ہلکا سا بیان دے بھی چکے ہیں کہ پاکستان کی تین کروڑ آبادی جو ہے وہ احمدیت قبول کر چکی ہے صرف اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے بہت بڑی گپ ہے یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری کے مطابق یہ اوپن کیا جائے کہ پاکستان میں ان کی کل کتنی آبادی ہے میرے اندازے کے مطابق وہ دو سے تین لاکھ ہے اگر یہ اوپن ہو جائے تو ایک دلیل تو سامنے آ جائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میں احمد یہ آخر از ہوں میں وہ امام میں بھی ہوں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا یا آمد کی پیشخبری دی تھی جس نے انقلاب برپا کرنا تھا تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ چودہ کروڑ کی آبادی میں سے اگر دو یا تین لاکھ احمدی ہوں مرزا صاحب اپنی ساری زندگی گزار کے چلے گئے سو سال گزر گیا اس کے بعد بھی تو اگر اتنے عرصے کے بعد بھی ایک فیصد بھی لوگ اہمیت قبول نہیں کر سکے تو یہ کون سا انقلاب ہے گویا ان کی یہ دلیل جو تھی کہ میں وہ امام مہدی ہوں جس نے انقلاب برپا کرنا تھا وہ دلیل ختم ہو جاتی ہے یہ ان کے منہ منہ پہ پڑتی ہے جوتی کہ تم کہتے ہو انقلاب برپا کرنا تھا جو ڈیڑھ سو سال میں ایک فیصد بھی آندھی لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکا کیا یہ انقلاب ہے یا انقلاب تو وہ تھا کہ تیئیس سال میں ملکوں کے ملک جو ہیں مسلمان ہو گئے لہذا میری یہ درخواست ہے کہ اس مردم شماری کے مطابق جو تعداد ہے اس کو اوپن کیا جائے تاکہ ہمارے وہ لوگ جو ان کے پراپی گنڈے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا اندیت قبول کر رہی ہے پاکستان میں تین کروڑ بندہ قبول کر چکا جی آپ پیچھے رہ گئے ہیں فٹافٹ آ گیا یہ نہ ہو کل آپ کی موت آ جائے اور آپ یہ اہدیت سے محروم رہ جائیں اور ہم ہمارے وہ لوگ جو جن کا مذہب سے یا مسجد سے یا علماء سے رابطہ کمزور ہوتا ہے وہ ان کے شکنجے میں آ سکتے ہیں لہذا یہ جو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس پہ اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا یہ جو پروپیگنڈا ہے یا تبلیغی ابلاح جو ہے اس کو روکا جا سکے گا وہ مالا لمبلہ